اولیاء کرام کو نہیں مانتا اور جب اولیاء کے من گھڑت قصے اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ کوئی ولی ہوا میں اڑ رہا تھا کوئی پانی کے اوپر چل رہا تھا کسی نے کھڑاؤں پھینکی تو کھڑاؤں یہاں سے پھینکی گئی تو وہاں ڈاکوؤں کے قافلے پر جا کر کے گر پڑی اس طریقے کے واحیات واقعات اور من گھڑت قصے جب بیان کیے جاتے ہیں تو قرآن حکیم جھومتے ہیں خوب منڈی لاتے ہیں اور ان کے دل کی کلی کھل جاتی ہے آہا کیا کہنے ہمارے اولیاء کی یہ شان ہے یہ ان کی کرامت ہے اللہ کی عظمت جب بیان کی جاتی ہے تو ان کے چہرے پر بارہ بج جاتے ہیں اور جب اولیاء کے من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں تو ان کے دل کی کلی کھل جاتی ہے چہرے پر ایک طریقے کی روشنی آ جاتی ہے ترو تازگی آ جاتی ہے اس کا مطلب انہیں صرف اولیاء سے محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی محبت نہیں ہے ان کا اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اس کی توحید کے بیان پر ان کے چہرے پر رونق ہو جانے چاہیے تھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب توحید کا بیان ہوتا ہے تو ان کے دل بھیج جاتے ہیں اور چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں کیسے کیسے من گھڑت واقعات ہیں کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے دریا پار کرنا چاہتے تھے کشتی نہیں تھی اے ایسے واقعات کشتی نہیں تھی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ادھر سے گزرے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں کہا کہ دریا پار کرنا چاہتا تھا لیکن کشتی نظر نہیں آ رہی کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میں آگے آگے چلتا ہوں پیچھے تو یا جنید یا جنید کرتا ہوا شروع ہو جا میرے پیچھے آ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پانی پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے اور یہ پیچھے یا جنید یا جنید یا جنید کی رٹ لگائے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اچانک یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے تو لاؤ یا اللہ یا اللہ کہوں تو جیسے یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کیا پانی میں جانے لگا پھر یا جنید یا جنید کا پھر آ گیا اوپر جب باہر نکلے دونوں تو کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ جب میں نے آپ کے نام کا ورد کیا تو برابر پانی پر چلتا رہا لیکن جیسے میں نے اللہ کا نام لیا میں ڈوبنے لگا اس کی کیا وجہ ہے کہا کہ ارے بے وقوف ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا اللہ تک کیسے پہنچے گا یہ ہے وسیلہ اور یہ ہے شرک کا دروازہ یہ ہے بابو شرک اسی باب سے اور اسی دروازے سے انسان شرک کی دنیا میں داخل ہوتا ہے شرک کی دلدل میں گرتا ہے شرک کے غلیظ جوہر کے اندر چلا جاتا ہے یہ وہ دروازہ ہے بتائیے یہ یا جنید یا جنید کی رٹ یا غیر اللہ کے ساتھ یا لگا کر کے اس کا وظیفہ پڑھنا یا جنید یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ ان تمام چیزوں کا ثبوت کہاں ہے ابھی سورہ یاسین کے اندر وہ آیت گزری وہ نشا فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ زون اگر ہم کشتی والوں کو غرق کرنا چاہیں تو ان کا کوئی غوث نہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ان کا کوئی فریاد رس نہیں اور آپ ایک شیر دیکھیں گے مشرقانہ کہ تاجروں کا ایک جہاز سمندر میں جا رہا تھا اچانک ڈوبنے لگا ہر طریقے کی تدبیر کی جہاز کے مسافروں نے لیکن جہاز بچا نہیں جہاز ڈوب گیا جہاز پر بیٹھنے والے لوگ جو ڈوب رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی غو سے اعظم کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور غو سے اعظم کا وظیفہ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے جہاز جو ہے سطح کی طرف آنا شروع ہوا اس پر شعر لکھتا ہے مشرق مشرق جو ہے مولوی شعر لکھتا ہے مشرق شاعر اس پر کہ جہاز تاجرا گرداب سے باہر نکل آیا گرداب بھمر کو بولتے جہاں پر جہاز پہنچنے کے بعد گھومنے لگتا ہے جہاز تاجراں تاجروں کا جہاز جہاز تاجراں گرداب سے باہر نکل آیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا گو سے آزم کا جہاز تاجراں گرداب سے باہر نکل آیا وظیفہ پڑھ لیا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا یہ بتائیے کیا ہے یہی تو شرک ہے اگر یہ شرک نہیں ہے تو مجھے سمجھایا جائے کہ شرک کہتے کس کو ہیں یہ پوری پوری قوم شرک کی اس دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور اسے احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے خطرے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور کتنے بڑے انجام سے اور خطرناک انجام سے ہم دو چار ہونے والے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے ہمارے حبیب آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا ان هو الغفور الرحیم ایت کریمہ پر ذرا تدبر کرتے ہیں تھوڑی سی دیکھو قل ایک تو اللہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آپ کہیے ایک تو اللہ نے کہا اور دوسرے اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آپ بھی کہیے اللہ نے کہا پھر اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آپ بھی کہیے تو آپ فرمائے قل کہیے آپ یا عبادی اللہ اصرفو علی انفسہم اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کا بندہ رہتا ہے اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے کے بعد بھی اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے تو جن لوگوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ معاف کر دے گا گناہ کو نہیں گناہوں کو ذنب کی جمع ذنوب گناہوں کو اور جميعا ایک دو نہیں سارے گناہوں کو جميعا منے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا کیوں انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحیم ہے مسرد احمد کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور مافیہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ ساری کی ساری مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی کی اس آیت کے نازل ہونے پر خوشی ہوئی ہے یہ گنہگاروں کے لیے ایک مزدع جاں فضا کی حیثیت رکھتی ہے ایک بہترین خوشخبری ہے تسلی دینے والی آیت ہے گنہگاروں کے لیے گنہگاروں کو کہ کتنا بھی گناہ وہ کر چکے ہوں مایوس نہ ہوں کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں اب میری بخشش کس طرح ہوگی نہیں مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے یہ آیت کریمہ گناہ کا لائسنس نہیں دیتی ہے گنہ گاروں کو کہ گناہ کرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرتے رہو اس سے مایوس نہ ہو نہیں بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گناہ اگر کر چکے ہو پہاڑوں جتنا گناہ کر چکے ہو توبہ اگر کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے توبہ کے بغیر مت آنا میرے پاس توبہ کر لینا توبہ کر کے اپنی اصلاح حال کر لینا اس کے بعد آنا تمام گناہوں کو بخش دوں گا اگر بغیر توبہ کے آئے بغیر اصلاح حال کے آئے تو پھر تم خطرے میں ہو پھر میرا انتقام اٹھے گا وہاں پھر میں انتقام لوں گا اس لیے کہ میں غفور رحیم بھی ہوں اور منتقم بھی ہوں زنتقام انتقام بھی ہوں میں انتقام بھی لوں گا اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے قوانین کو توڑا ہے تو یہ آیت کریمہ بڑی تسلی دینے والی ہے گنہگاروں کو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں سب مجھے مل جاتی تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کی شاید کے نزول پر ہوئی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بتائی گئی ہے کہ وما قدر اللہ کا قدر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح قدر نہیں جانی ہے نہیں تو یہ بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوتے اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ والارض جميعا قبضته يوم يوم القيامه القيامه والسماوات بيمينه سبحانه وتعالى يشركون کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا بتائیے زمین کتنی بڑی ہے اس کی مٹھی میں آ جائے گی زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور ساتوں آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اس کی مٹھی میں زمین اور اس کے ہاتھوں پر لپٹا ہوا یہ پورا سماجی نظام پورا آسمانی نظام ساتوں آسمان اس کے ہاتھوں پر لپٹے ہوئے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مسلم میں بھی موجود ہے اور مسرت احمد بھی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھ رہے تھے اور آپ جو ہے یہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھوں پر لپیٹ لے دائیں بس میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے وہ لوگ جو بادشاہت کا دعویٰ کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو آگے لے جاتے تھے اور پیچھے لے جاتے تھے اور آپ پر ایسا خوشو تاری ہوا ایسا لرزہ تاری ہوا بدن کے اوپر کہ ممبر کانپنے لگا اور صاحب کرام کہتے کہ ہمیں خدشہ ہوا کہیں آپ بے ہوش ہو کر ممبر سے نیچے نہ آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کا روبو دبدبا اتنا تاری ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کہ صحابہ کے نام کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے نہ آ جائے ممبر سے نیچے نہ گر پڑے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حال ہے کہ زمین جس کی مٹھی میں اور یہ پورا سماوی نظام جس کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا کیسے یو الی نار جہنم الدعا جس طریقے سے جانوروں کو مار مار کر کے کسی باڑے کے اندر بند کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے اس کے اندر دیکھیے کتنی دھکم پیل ہوتی ہے اسی طریقے سے فرشتے پیچھے سے ان کو ماریں گے انہیں دھکا دیں گے جلدی سے آگے بڑھو یہ موجودہ ہوں نا دھکا دیا جائے گا ان کو چلو جلدی آگے خبیص ہو اور اس طرح ان کو داروغے جہنم کے پاس لا کر کھڑا کر دیا جائے گا جہنم کے دروازے پر جہنم کا داروغ پوچھے گا رسول تمہارے پاس رسول نہیں آئے ادھر کیسے آ گئے تم لوگ بتانے والا کوئی نہیں آیا اللہ کی آیات پڑھ کر سنانے والا نہیں آیا کوئی وہ کہیں گے آئے لیکن ہماری بدنصیبی قسمت کی خرابی ہم نے ان کی بات نہیں مانی ہم نے ان کی بات نہیں مانی پھر ان کے لیے گیٹ تو پہلے سے کھلا ہوا ہوگا ان کو اندر داخل کر دیا جائے گا بھیڑ بکریوں کی طرح دھکے دے دے کر کے اور مار کر کے اور جنتیوں کے بارے میں کہا گیا بڑے اعزاز کے ساتھ بڑے اکرام کے ساتھ شاہانہ کروفر کے ساتھ ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا وقال لهم خزنتها جنت کے جو داروغا ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم السلام علیکم خوش آمدید آئیے جنت کے اندر داخل ہوئیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے دروازے سے جاتے وقت بڑا اعزاز و اکرام ہوگا الیک سلیک کی آوازیں آ رہی ہوں گی سلامتی اور مبارکباد کی آوازیں آتی رہی آئیں گی وہاں یہاں کہتے ہیں کہ اجمیر میں ایک جنتی دروازہ ہے لیکن عجیب بات ہے کہ جب اس دروازے سے لوگ جاتے ہیں تو پولیس ان کے اوپر ڈنڈے برساتی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنتی دروازہ نہیں بلکہ وہ دروازہ ہے اس لیے کہ جنتی دروازہ اور اس پر پولیس کی مار حیرت کی بات ہے یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے سلام علیکم طب تم فتقلو خالدین السلام علیکم خوش آمدید مرحبا آئیے اور جنت میں داخل ہو جی ہمیشہ ہمیش کے لیے کبھی یہاں سے آپ نکلیں گے نہیں اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرشتوں کی ایک دعا نقل فرمائی ہے یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں وہ اور کون سے فرشتے ہیں حملت العرش ہیں حملت العرش عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں فی الحال چار ہیں اور قیامت کے دن آٹھ فرشتے ہو جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں نزول اجلال فرمائے گا وہاں تشریف لائے گا تو اس وقت آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے قرآن حکیم کے ان قرآن حکیم کے انتیسویں پارے کے اندر سورہ حاقہ میں ہے اللہ فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقُهُمْ يَوْمَ بِن ثمانیہ ثمانیہ میں ایٹ آٹھ فرشتے یعنی ایٹ انجلز آٹھ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اس وقت چار فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور حملت العرش کا بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے عرش اٹھانے کی قوت دے رکھی ہے یہ حملت العرش کیا دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم اپنے رب کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور کیا وہ یوں مینون اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ توحید والوں کو موحدین کو بخش دے اور دعا کرتے ہیں فخر للذین تابو تب سبیلک اور بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں فخر للذین تابو و تب سبیلک جو لوگ سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے توبہ فغفر للذین تابو ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کیا ہے وہ توبہ کرنے کے بعد تیرے راستے پر چلے ہیں سرات مستقیم پر چلے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مجرد کسی کے طفیل سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا کسی خاندانی حسب و نصب کی بنا پر آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا بلکہ آدمی جنت میں اپنے صالحہ سے جائے گا اور سرات مستقیم پر چلنے کی وجہ سے جائے گا اور توبہ کرنے کی وجہ سے جائے گا کسی کے کہنے سے اور کسی کی سفارش اور کسی کی شفاعت سے نہیں جائیں گے یہ فرشتوں کا عقیدہ ہے تبھی تو کہہ رہے کہ اللہ ان کو بخش دے جنہوں نے توبہ کیا ہے گویا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مجرد کسی کے وسیلے سے کسی کے طفیل سے کوئی جنت میں جانے والا نہیں بلکہ آدمی کو صالحہ کرنا چاہیے کسی شریک کے اوپر کسی شفیع کے اوپر بھروسہ کر کے کہ وہ لوگ بخشوا لیں گے ہم کچھ بھی کریں در حقیقت خطرناک عقیدہ ہے اور آدمی ماری سے خطر میں ہے اور بڑے خطرناک انجام سے ایسا آدمی دو چار ہونے والا ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ ہم کو عمل صالحہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم نے تو پیر صاحب کا دامن پکڑ رکھا ہے پیر صاحب جنت کے اندر جائیں گے پیچھے پیچھے ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے یہ عقیدہ بہت خطرناک عقیدہ ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ در حقیقت ایک مشرقہ عقیدہ رکھنا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کا تذکرہ فرمایا ہے کون مومن ہے اسی کے نام سے پوری سورہ اللہ نے نازل فرمائی سورہ مومن یہ کون تھا اللہ فرماتا ہے وہ کالا رجل مومن من آل فرعون یہ شاہی خاندان کا آدمی تھا اچھی بات ہے جس طریقے سے یہ قبروں کے جو مجاورین ہیں ان کو توحید سے کچھ لینا دینا نہیں توحید سے ان کو نفرت ہے اور توحید کے ماننے والوں سے سخت متنفر ہیں یہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں میں سے کسی کو توحید کا ماننے والا بنا دیتا ہے ایسے ہی شاہی خاندان کے ایک آدمی کو ایمان کی دولت اللہ نے دے دی لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا یہ وہی آدمی ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا اور وہ مر گیا اور بعد میں فرونیوں کو معلوم ہوا کہ اس کے قاتل حضرت موسا علیہ السلام ہے تو آیا نے سلطنت حضرت علیہ السلام کے قتل کی تدبیر کرنے لگے تو یہی آدمی دوڑا دوڑا آیا تھا اور حضرت علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے اس لیے کہ قوم قوم فرعون میری قوم آپ کے قتل کا ارادہ کر رہی ہے آپ یہاں سے چلے جائیں یہ وہی آدمی ہے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اللہ فرماتا من آل فرعون اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا غالباً ایمان لانے کے بعد وہ ایمان کو اس وجہ سے چھپا رہا تھا وہ مسلحت یہی سمجھتا تھا کہ میں اپنے ایمان کو چھپائے رکھوں تو دین کے لیے نفع بخش ہے تو جب تک دین کے لیے نفع ہو آدمی اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے لیکن اگر یہ مسلحت نہ باقی رہ جائے بلکہ کوئی خطرہ اور کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر ایسی جگہ پر ایمان کو چھپانا صحیح نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی ایمان کو چھپا رہا ہے تو وہ منافق ہے اب دیکھا کہ موسا علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے ہیں سب لوگ فوراً انہوں نے اپنے اس ایمان کو ظاہر کر دیا اور پھر ایک تقریر کی انہوں نے دربار کے اندر اس لیے کہ وہ آل فرون میں سے تھے شاہی خاندان کے تھے ایمان کو ظاہر کر دیا انہوں نے دیکھا کہ اب دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے تو اس رجل مومن نے اس مومن آدمی نے ایک تقریر کی دربار کے اندر اور پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا تقریباً دو رکو کے اوپر اس کی تقریر پھیلی ہوئی ہے آپ پوری تقریر کا ترجمہ دیکھ لیں بڑی پیاری تقریر ہے ایک پہلی بات تو یہ کہتا ہے ان یقول ربی اللہ ارے ایسے آدمی کو تم لوگ قتل کرنے جا رہے ہو جو کہتا کہ میرا رب اللہ ہے شرم نہیں آتی تم کو یہ تقریر کا انداز ہے اور اس کے بعد دنیا کی بے حقیقتی بیان کرتا ہے وہ دنیا کی بے ثباتی بیان کرتا ہے انسٹیبلٹی بیان کرتا ہے اس کی کہ دنیا کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یا قوم انما اور مخاطب کون ہے قوم کے لوگ ہیں فرعون کی تو حالت خراب ہو رہی ہے یا قوم انما حاضل حیات الدنیا متا فرعون گھبرا رہا ہے کہ سارے ابھی تو جادوگر سارے کے سارے پھر گئے کہیں پوری قوم نہ پھر جائے یہ تو پوری قوم کو دعوت دے رہا ہے اور دربار میں کھڑا ہو کر کے ایک مبسوط تقریر کر رہا ہے یا قوم انما حاضل حیات الدنیا متا وان الاخرۃ هي دار القرار جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو دنیا بے حقیقت ہو جاتی ہے حقیقت دنیا بے حقیقت ہو جاتی ہے حالانکہ شاہی خاندان کا ہے لیکن کہہ رہا ہے یا قوم انما حاضر حیات الدنیا متا یہ چند روزے کی پوجی ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ ان آخرت ہے یہ دارو قرار ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہے وہاں کے لیے کام کرو اور جس موقف پر تم ہو یہ موقف تم کو آخرت کے اندر سکون نہیں دے سکتا تمہیں خطرناک انجام سے دوچار ہونے والے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ فی آیات اللہ بغیر سلطان جو لوگ بغیر دلیل اور سند کے بحث کرتے ہیں دنیا کے سب سے مبوض ترین انسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ برے میری نگاہوں میں کون لوگ ہیں جو بے دلیل اور بے سنت دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے عالم ہیں بیچارے اللہ اکبر اسٹیج پر آتے ہیں اور بے دلیل اور بے سند بات پیش کرتے ہیں وہ بھی دین کی اپنی چرف زبانی کا مظاہرہ کر کے اگر کوئی آدمی توحید کی طرف مائل ہونے والا بھی ہو تو بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے اللہ فرماتا ہے بے دلیل اور بے سنت بات کرنے والے لوگ دین کے بارے میں میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض ہیں اللہ بغیر سلطان ہوں ان کے پاس کوئی سلطان نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی سند نہیں ایسے لوگ میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ ہیں اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ دعوت کا انکار آدمی کیوں کرتا ہے ایک نفسیاتی بات کہی جا رہی ہے کہ سامنے والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی بے سند باتیں پیش کرتا ہے بے دلیل باتیں پیش کرتا ہے سامنے والا دلائل کے انبار لگا رہا ہے براہین کے انبار لگا رہا ہے اور سامنے والا سمجھ بھی رہا ہے کہ یہ جو دلیل دی جا رہی ہے دلیل مضبوط ہے برہان جو پیش کی جا رہی ہے بہت مستحکم ہے لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والا مان کر نہیں دیتا وجہ کیا ہے انہم اللہ کی برم ماہم ببالغی یہ تکبر ہے تکبر کی وجہ سے نہیں مانتا اگر مان لے تسلیم کر لے اس دلیل کو تو سامنے والے کی برتری ماننی پڑے گی نا اگر ہم اس کی بات مان لیں تو اس کو برتر ماننا پڑے گا اس سے ان کی سیادت قیادت اور انداز سیاست کے اوپر حرف آتا ہے یہ ہے انہم اللہ کی برم ماہم ببالغی یہ تکبر ان کا یہ سیادت اور قیادت کا جو نشہ ہے یہ نشہ انہیں دلیل سننے کے بعد بھی اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ہمارے پاس اپنے موقف کے لیے کوئی دلیل مضبوط نہیں ہے اپنے جمے رہتے ہیں اور سامنے والے کی دلیل نہیں مانتے یہ تکبر انہوں کی بالغی اس کے بعد اللہ تبارک مداری یہ تخلیق انسان بتاتا ہے کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے مٹی مٹی انسان کا مادہ بعید ہے اور نطفہ انسان کا مادہ قریب ہے وہ خلقکم من ترابین ثم من نطفتین ثم من علاقتین تراب سے مٹی سے نطفہ ہوا نطفے سے جمع ہوا خون بنا وغیرہ با اس کے بعد بچہ ہو جاتا ہے یہ خریجکم تفلن لڑکا بن جاتا ہے ثم علی تکون شویخا پھر بوڑا بن جاتا ہے یہ مدارج ہیں انسانی زندگی کے تخلیق کے مراحل اور اس کے بعد انسانی زندگی کے مراحل بیان کیے گئے یہ بتانے کے لیے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈائریکٹ آسمان سے کیوں نہیں اتار دیا گیا انسان کو بنا بنایا اتار دیا جاتا ان مراحل سے گزارنے کی کیا ضرورت تھی نطفہ جمع ہوا خون پھر پھر پھر ہڈی اس کے اوپر چمڑے کا چڑھانا پھر روح پھونکنا ان مراحل سے انسان کو گزارنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تبارک تعالیٰ کو بنا بنایا انسان آسمان سے اتار دیتا اللہ تبارک تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نے تم کو ان مراحل سے تخلیق کے اس وجہ سے گزارا ہے کہ تاکہ تم ہماری حکمت کے اوپر غور کرو ہماری قدرت کے اوپر غور کرو یہ نشانی ہے تاکہ تم ان نشانیوں پر غور کرو اور میرے اوپر ایمان لاؤ اس وجہ سے میں نے تمہیں ان مرائل سے گزارا ورنہ میں تو اس بات پر قادر ہوں اگر میں پہاڑ سے اونٹری نکال سکتا ہوں تو تمہیں کیا بغیر ماں کے پیٹ کے باہر نہیں نکال سکتا یا اسی طریقے سے تمہیں انسان بنا نہیں سکتا اور آسمان سے نازل نہیں کر سکتا میں اس بات پر قادر ہوں لیکن مراحل سے گزارنے کے اندر فلسفہ یہ ہے حکمت یہ ہے کہ تاکہ تم میری قدرت کے اوپر غور کرو میری حکمت کے اوپر غور کرو ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فی بطون امہاتکم فی ظلمات سلاد تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تاریکیوں میں تمہیں پالتا ہے وہ تین تاریکیوں کے اندر پالتا ہے وہ تین تاریکیوں کے اندر تمہاری تخلیق کرتا ہے ایک تاریکی تو ماں کا پیٹ ہے دوسرے رحم ہے اور تیسرے مشیمہ ہے مشیمہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے رحم کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جھلی کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے اس کے اوپر رحم ہوتا ہے اور رحم کے اوپر ماں کا پیٹ تین تین تاریخوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پالتا ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ تین تین تاریخیوں میں پالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کی دلیل ہے کمال قدرت کی دلیل ہے تو ان مراحل سے گزارنے کا یہی مقصد ہے کہ تم میری قدرت میرے علم کے اوپر غور کر کے میرے اوپر ایمان لاؤ یہ مقصد ہے ورنہ ہم تم کو آسمان سے بھی نازل کر سکتے تھے پورا انسان بنا کر کے کیا ہم نے تمہارے باپ کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا تم کو بھی ایسے ہی بنا دیتا اس کے بعد سورہ حام میم سجدہ شروع ہوتی ہے اس کے اندر ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے شروع ہی میں کہ الذین لا مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات وهم بالآخرۃ هم کافرون کہ یہ کافر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں آخرت کے منکر کافر نہیں تھے یہ غور کیجیے آپ ارے وہ اللہ کو مانتے تھے قرآن حکیم آپ پڑھیے گیارہواں پارا اور بہت سارے پاروں کے اندر یہ کہ آپ ان سے پوچھیے کہ روزی دینے والا تم کو کون اللہ تم کو بنانے والا کون اللہ آسمان سے پانی برسانے والا کون اللہ زندہ کرنے والا کون اللہ مارنے والا کون اللہ یہ سب مشرکوں کے عقیدے تھے کفار مکہ اور مشرقین مکہ یہ تمام عقائد رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا وہ ہم بالآخرت یہ آخرت کے منکر ہیں کبھی اس پر غور کیا آپ نے یہ سب ماننے کے کے بعد بھی آخرت منکر ہے اس کا کیا مطلب ہے آخرت کے منکر اس وجہ سے انہیں کہا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں شریک اور وسیلے کے قائل تھے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے شرکا بیٹھے ہیں نا ہمارے شفا بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں عدالت میں ہمیں بخشوا لیں گے تو شریک ماننا در حقیقت آخرت کا انکار کرنا ہے تو جو لوگ شریک مان رہے ہیں وسیلے کے قائل ہیں در حقیقت وہ آخرت کے منکر ہیں اور آخرت کا منکر کافر ہوا کرتا ہے عجیب بات ہے کس پلیٹ فارم پر اللہ نے ان کو پہنچا دیا ہے ابھی تو شرک کا معاملہ تھا اب تو کفر کے مرحلے میں اللہ نے داخل کر دیا ان کو تو بالکل گئی ہوئی کیس بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہم نے تخلیق کی بعض آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہلے بنائی ہے ہے بعض آیتوں سے چلتا کہ آسمان پہلے بنایا ہے ہے یہاں اس آیت کریمہ سے یہ چلتا کہ آسمان پہلے بنا ہے زمین پہلے بنی ہے اور سور نازیات کی ایک آیت ہے جسے پتا چلتا ہے کہ آسمان پہلے بنایا گیا ہے تو پہلے کون سی چیز بنی ہے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی چیز پہلے اور بعد میں نہیں بنی بلکہ اللہ فرماتا ہے مستمائی دکان ایک مادہ تھا گیس کا گیس میس تھا جمع ہوا مادہ تھا گیس کا اللہ تبارک و تعالی نے جو پلان بنایا تھا اس کائنات کا مادے کو حکم دیا کہ اسی انداز میں ڈھل جا جس انداز میں میں نے کائنات کا منصوبہ بنایا اس کے بنانے کا اور مالک کا حکم پا کر اپنے رب کا حکم پا کر یہ گیس پھیلنے لگی اور پھر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصوبہ بنایا تھا یہ گیس اللہ کے منصوبے کے مطابق کائنات کی شکل میں ڈھل گئی ہے نہ آگے نہ پیچھے دونوں ایک ساتھ بن گئے اڑتالیس گھنٹوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دیا سوال یہ ہے کہ اڑتالیس گھنٹوں کی ضرورت کیا تھی کن کہتا بن جاتی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم بتدریج کام کر رہے اہتمام کے ساتھ کام کر رہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا بے مقصد نہیں ہے اہتمام کے ساتھ بنی ہے اور جو چیز اہتمام کے ساتھ بنائی جائے وہ بے مقصد نہیں ہوتی ہے اس کی مقصدیت کو واضح کرنے کے لیے میں نے اڑتالیس گھنٹے لگائے ورنہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ اسے کن کے ذریعے بھی پیدا کر سکتا تھا ہم نے جو اہتمام کیا ہے بنانے کا اور اس کے اندر تدریج کو جو ملحوظ رکھا ہے پیش نظر یہ ہے کہ اس کی مقصدیت تمہارے اوپر واضح ہو کہ یہ کائنات ہم نے بے مقصد نہیں بنائی ہے فوراً کہہ دیا اور فوراً بن گئی بڑے اہتمام سے ہم نے بنایا ہے اور جو چیز اہتمام کے ساتھ بنائی جائے وہ با مقصد ہوتی ہے بے مقصد نہیں ہوتی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی جلد کو حکم ہوگا کہ تو بول وہ کالو لے جلو دین لما شہید تمہیں لینا جب جلد بولنے لگے گی تو آدمی حیران ہو کر بولے گا ارے تو ہی میرے خلاف بول رہی ہے ارے تجھ کو زبان کس نے دی تو یہ جلد بولے گی کالو انتقا اللہ اللہ انتقا کل شاہی ہم کو زبان اسی ذات نے دی ہے جس نے ہر شے کو زبان دی ہے ہر شے کو جس نے زبان دے دی اس نے مجھ کو زبان دے دی ہے یہ جلد بولے گی قیامت کے دن اور خود آدمی کا وجود اس کے خلاف ہو جائے گا بتائیے کسی گواہ کی ضرورت ہے وہاں کوئی جھوٹا گواہ جھوٹ بولنے کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی اور دوسرے جھوٹے گواہ اگر وہاں آئیں گے تو سب سے بڑا گواہ خود انسان کا وجود ہے انسان کا پیر انسان کا ہاتھ انسان کی آنکھ یہ ساری کی ساری چیزیں گواہی دیں گی انسان کا وجود خود گنہ گار کے مخالف ہو جائے گا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے یعنی ہم ایمان لائے ایمان لانے کے بعد تم مستحکام پھر اس کے اوپر جمے رہے دیکھو ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح حضرت ثابت بونانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذات کریمہ کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں مثلا لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں محمد الرسول اللہ کے کیا تقاضے ہیں یہ کہ اللہ کے تمام احکام کے اوپر عمل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کیا جائے یہ مطلب ہے استقامت کا ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے یعنی سوال صالحہ برتے آدمی ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح میں چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا انگور دیکھا انگور اس کی بیل ہوتی ہے بیل اگر انگور کی بیل کو سپورٹ نہ ملے تو سکڑ کر رہ جاتی پھل نہیں دیتی انگور کی بیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوئی سپورٹ ملے اس کی سمر باری کے لیے پھل اسی وقت دے گی انگور کی بیل جب اس بیل کو سپورٹ ملے اگر سپورٹ نہیں ملتا انگور کی بیل کو تو سکڑ کر رہ جاتی ہے پھل نہیں دیتی ایسے ہی اگر ایمان کو جو انگور کی بیل کی طرح ہے عمل صالح کا سپورٹ نہ ملے تو ایمان سکڑ کر رہ جاتا ہے تو گویا کہ ایمان اور عمل سوالے دونوں کمبائن ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا دونوں ایک ساتھ ہی ہیں ایک ساتھ چلتے ہیں دونوں متوازی لکیروں کی طرح تو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اس پر جمے رہے فرشتے ان کے اوپر اتریں گے اور ان سے کہیں گے گھبراؤ نہیں خوف نہ کرو غم نہ کرو یہ کب ہوگا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو انسان کے ساتھ جو دو فرشتے رہتے ہیں وہ فوراً اس کے سامنے آ جائیں گے گھبرانا نہیں قیامت کے حوالنا ناکی سے گھبرانا نہیں غم نہ کرنا تم ایمان اور آمال صالحہ کر کے یہاں آئے ہو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو اینٹ کا جواب پتھر سے جو محاورہ بالکل غلط ہے اسلام کا قانون یہ ہے کہ عید کا جواب پھول سے دیا جائے عید کا جواب پتھر سے یہ محاورہ غلط ہے ولا ولا تستویل حسنت اللہ فرما رہا ہے کہ برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اگر آدمی کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا جواب نیکی سے دیا جائے فائدہ کیا ہو ہوئی نہ حمیم آپ کا پکا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے کوئی برائی کرے اور آپ کے ساتھ بھلائی کرے بہت بڑا صبر کا مادہ چاہیے تو آپ صبر کیجیے اور آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی اور جب آپ صبر کرنے لگیں گے تو جانتے شیطان آ کھڑا ہوگا پن مارے گا وہ آپ کو اکسائے گا کہ ارے اس نے تیرے ساتھ برائی کی تو ان کے ساتھ نیکی کر رہا ہے جب ایسا خیال آئے تو اللہ فرما رہا فرمارا تو سمجھ اگر ایسا خیال آئے کہ یہ شیطان کا خیال ہے شیتانی اس لیے کہ ایک بہت بڑی سعادت سے تجھے باز رکھ رہا ہے اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے جو قرآن حکیم ہماری وہ کتاب ہے کہ باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے باطل کے آگے سے نہ آنے کا کیا مطلب ہے کوئی زیر زبر کا فرق نہیں کر سکتا اور باطل پیچھے سے نہیں آ سکتا یعنی اس کے اندر کوئی تحریف مانوی نہیں کر سکتا اگر کسی آیت کا کوئی غلط مطلب بیان کر رہا ہے تو پچاسوں علماء ایسے ہیں جو فوراً تردید کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے غلط مطلب بیان کیا تو نہیں آیت کریمہ کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اس کے اندر تحریف مانوی چل سکتی ہے اور نہ اس کے اندر تحریف لفظی چل سکتی ہے نہ تو اس کے اندر کمی بیشی کی جا سکتی ہے اور قرآن حکیم کا یہ دعویٰ بالکل آج تک ہر بہت صحیح ہے شیوں نے دس پاروں کی زیادتی کرنی چاہیے تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے اپنے اس مضموم مقصد میں اپنی اس مضموم صحیح کے اندر کامیاب نہیں ہوئے کہ یہ تیس پارہ نازل نہیں ہوا تھا بلکہ چالیس پارہ تھا دس پارہ جوڑنا چاہا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سخت رسوا فرمایا اس لیے کہ وعدہ کیا ہے کہ لا یا تیل باطل ولا من خلفی نہ تو باطل اس کے آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے آگے سے آنے کا کیا مطلب تحریف لفظی نہیں ہو سکتی لفظ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے تیس پارہ تو چالیس پارہ نہیں بنایا جا سکتا اس کے اندر اور پارے نہیں جوڑے جا سکتے آیت نہیں جوڑی جا سکتی لفظ نہیں جوڑا جا سکتا اور پیچھے سے نہیں جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر تحریف مانوی نہیں کر سکتا یعنی کوئی معنی غلط نہیں بیان کر سکتا اس لیے کہ عربی مبین میں قرآن نازل ہوا واضح عربی میں کوئی اگر غلط مطلب بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو علماء حق کھڑے ہوں گے اور اس کے اس غلطی کو اور اس کے اس فساد کو بالکل واضح کر دیں گے کہ تو نے آیت کا غلط مطلب بیان کیا ہے اور اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ جانور جو دور چر رہا ہو اور رائی اس کو آواز دے رہا ہو اور اس کے کانوں میں رائی کی آواز نہ پہنچ رہی ہو گویا کہ قرآن حکیم ایسے آدمی کو جانور کہتا ہے کہ ہدایت کی بات سننے کے لیے اس نے اپنے کانوں کو بند کر رکھا ہے اپنی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے ایسا آدمی اس جانور کی طرح کی رائی آواز دے رہا ہے لیکن جانور اتنی دوری پر ہے کہ اس کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے الاائی کا یونا مکان بعید مکان بعید سے آدمی کو پکارا جا رہا ہے اس کے بعد کہا جا رہا من عامل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها آدمی جو عمل اچھا کرے گا اسی کے لیے ہے برا کرے گا تو اسی کے لیے ہے آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے یہ رہا اس اپارے کا جسٹ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھی توفیق عطا فرمائے اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحیم حضرات گرامی یہ آپ نے پچیسواں پارا سماعت کیا شروع میں یہ بیان کیا گیا کہ جب ایک خوش گندم نمودار ہوتا ہے گیہوں کا دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے ایک پودا اگتا ہے گیہوں کا جوار کی بیج ڈالتے ہیں تو اس سے جوار کا ایک پودا نکلتا ہے پھر اس پودے کے اندر بالیاں لگتی ہیں لیکن یہ بالیاں کب پکیں گی پک کر کب تیار ہوں گی پکنے تک یہ بالیاں صحیح سالم رہیں گی یا نہیں اس میں کتنے دانے صحیح ہیں کتنے خراب ہیں کسی کو معلوم نہیں ایسے ہی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے ٹھیک ہے ایک خاص وقت کے اوپر ہم سونوگرافی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ لڑکی ہے لڑکا ہے لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ لڑکی یا لڑکا ثاقب پیدا ہوں گے یا صحیح سالم پیدا ہوں گے زندہ یہ بچے پیدا ہوں گے یا مردہ پیدا ہوں گے کن اوصاف کے حامل ہوں گے کن کیفیات سے متصف ہوں گے اس کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے ایسے ہی قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کتنی جاندار باتیں کہی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد ان باتوں سے قیامت کے علم کا اللہ کے لیے خاص ہونے کا استعمال کیا گیا ہے اس لیے کہ مشرقین کا ایک سوال تھا کہ آخر قیامت جب آنے والی ہے تو آ کیوں نہیں جاتی اور ہمیں قیامت کا وقت معلوم کیوں نہیں ہوتا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اس کی فکر میں نہ رہو کہ قیامت کب آئے گی فکر اس کی کرو کہ تم جس گمرہی میں مبتلا ہو قیامت آ جانے کے بعد اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کی فکر کرو قیامت کی تاریخ کے بارے میں کیا فکر میں پڑے ہوئے ہو قیامت جب آ جائے گی اس وقت تمہاری کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس کے بارے میں سوچو سوچنے والا مسئلہ وہ ہے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اور پوچھا کہ اللہ کے رسول متسا آپ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں لسا قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے آدمی کیا تیاری کر رہا ہے تو مشرقین کے ایک سوال کا بڑا پیارا جواب دیا گیا ہے کہ فکر اس کی نہ کرو کہ قیامت کب آئے گی فکر اس کی کرو کہ اس دن تمہاری گمرہی کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اس دن تمہارا کیا حال ہوگا اس تعلق سے سوچو اس کی فکر کرو اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ایک فطری کمزوری بیان فرمائی ہے کہ جب ہم اسے نعمتوں سے نوازتے ہیں اس کے اوپر پیر در پہ رحمتیں کرتے ہیں نوازشات کا عبر کرم برساتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ اور اس خوشی میں ہمیں بھول جاتا ہے نعمت پا کر کے ہمیں بھول جاتا ہے اور اپنی منمانی کرنے لگتا ہے اور جب ہم ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں تو نعمتوں کے چھین لینے کے بعد آدمی ناشکرا بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکری کرنے لگتا ہے اور پھر دعائیں کرتا ہے اور اگر دیکھتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے القنوت مایوس ہو کر کے بالکل بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد والی آیت کے اندر ایک اور کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہم اسے نعمت دیتے ہیں اور نعمت کے بعد اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جب وہ دعائیں کرتا ہے تو پھر ہم اسے نعمت دے دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس نعمت کا مستحق تھا اس وجہ سے مجھے ملی ہے حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے ملی ہے انسان کی ان دو فطری کمزوریوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے اور یہ دونوں کے دونوں کمزوریاں کفر اور ناشکری کے دائرے میں آتی ہیں انسان کے اوپر جب مصیبت آئے تو وہ صبر کرے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتیں دے تو اس پر شکر کرے صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اجر رکھتا ہے اور اگر نعمتیں پانے کے بعد آدمی اس پر شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے قرآن حکیم میں ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ہم اجر بے حساب دیتے ہیں اور وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے تو مومن کے حق میں صبر بہتر ہے اور مومن کے حق میں شکر بھی بہتر ہے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آدمی کو جزا پسا نہیں کرنی چاہیے یہ دونوں چیزیں کفر اور ناشکری کے دائرے میں آتی ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم ان قریب اس کائنات میں اور خود تمہارے وجود کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے یہ پتا چل جائے گا کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں بالکل حق ہے پہلے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ امال کیسے تولے جائیں گے اس لیے کہ امال تو کیفیات ہیں اور کیفیات کو کسی ترازو کے اندر نہیں تولا جا سکتا لیکن تھرمامیٹر کی ایجاد نے یہ بتا دیا ہے کہ کیفیات کو بھی ناپا جا سکتا ہے کیفیات کو تولا جا سکتا ہے اسی طریقے سے زلزلہ پیما اس کی ایجاد نے یہ بتا دیا ہے کہ کیفیات کو تولا جا سکتا ہے حرارت پیما نے بتا دیا ہے کہ کیفیات کو تولا جا سکتا ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا فمن فکولت کامیاب ہوں گے اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے تو اس وقت جبکہ یہ ساری ایجادات ہمارے سامنے نہیں آئی تھی لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیفیت کیسے تولی جائیں گی اس لیے کہ اعمال کوئی محسوس شے نہیں ہے مادی چیز تو ہے نہیں کہ انہیں ترازو میں رکھ کر تولا جائے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ آپ اور انفس کے اندر ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل حق ہے قرآن کی ایک آیت ہے کہ آدمی کے نام امال کے اندر اس کی اچھائیاں اور برائیاں نوٹ کی جا رہی ہیں اور لائی رتم والا کبھی رتن اللہ صاحب چھوٹی بڑی نیکی بھی لکھنے سے نہیں رہ جاتی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی لکھنے سے نہیں رہ جاتی سب کچھ نام امال کے اندر درج کیا جاتا ہے پہلے لوگ سوچتے تھے یا سوچتے رہے ہوں گے کہ پوری زندگی کا ریکارڈ کس طرح ممکن ہے لیکن مائکرو فلم کی ایجاد نے اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کا پورا ریکارڈ بنایا جا سکتا ہے اب یہ کیسٹ بن رہی ہے میری آواز ٹیپ کی جا رہی ہے میرے مرنے کے بعد بھی یہ آواز اگر آپ سننا چاہیں گے تو آپ سن سکتے ہیں میری تصویر اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو مائکرو فلم کی ایجاد نے اس بات کا امکان ظاہر کر دیا ہے بتلا دیا ہے کہ نام اعمال کے اندر ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور تمہاری زندگی کی تمام حرکات و سکنات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ قیامت کے دن وہی نام اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا پورا ریکارڈ رکھ دیا جائے گا دیکھ یہ تیری زندگی کا ریکارڈ ہے اور جب زندگی کے اس ریکارڈ کو دیکھے گا تو بڑی حیرت سے کہے گا مالی حاصل کتاب لا یہ عجیب و غریب اس کے اندر تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی برائی اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی لکھنے سے نہیں رہ گئی ہے سب کچھ ریکارڈ کیا ہوا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور ولا یظلم ربو اور کا اللہ تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا یعنی جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل صحیح لکھا ہوا ہے غلط نہیں لکھا ہوا ہے اور لوگوں کو اس بات پر بھی شک تھا یقین نہیں تھا کہ آخر یہ آزا کیسے گواہی دیں گے ہم نے تو یہ دیکھا کہ زبان بولتی ہے قیامت کے دن آزا کیسے بولیں گے یہ کیسے گواہی دیں گے اور قرآن حکیم کہتا ہے علی وہ اور جلوم کہ اس دن ہم زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے تمہارے پیر ہم سے کلام کریں گے تو لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ زبان پر مہر لگائے جانے کے بعد یہ ہاتھ کیسے بولیں گے یہ پیر کیسے بولیں گے لیکن ویڈیو کی ایجاد نے اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ سچ مچ آزا بول سکتے ہیں گواہی دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی تو ایک بے جان چیز ہے اس کے پاس بھی تو زبان نہیں ہے بغیر زبان کے بولتا ہے تو بغیر زبان کے اگر ایک شے بول سکتی ہے تو کیا بغیر زبان کے ہماری یہ جلد بغیر زبان کے ہمارا یہ ہاتھ اور بغیر زبان کے ہمارا یہ پیر کیوں نہیں بول سکتا تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ آپ اور انفس کے اندر ہم تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ بہت ساری حقیقتیں جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں آگے چل کر کے وہ حقائق تمہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے اب لوگوں کو شک ہے کہ دجال کی جزیرے میں ہے